السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور ون فائیو چار سو پندرہ گھبراہٹ اور وحشت دور کرنے کا نبوی تعویذ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں رات کو نیند نہیں آتی یا رات کو برے خواب دیکھتے ہیں یا ان کو جو ہے بری بری چیزیں خیالوں میں آتی ہے لیٹتے ہوئے ڈرتے ہیں اس سلسلے میں یہ سبق ہے بچے بھی ہوتے ہیں بعض عورتیں ہوتی ہیں برے برے خوابوں کا شکار ہوتی ہیں کبھی خواب میں جو ہے گندگی دیکھتی رہتی ہیں کبھی خواب کے اندر سانپ دیکھتی رہتی ہیں کبھی یہ آیا کوئی یہ آیا کوئی یہ ایسا زہر میں وسوسہ رہتا ہے اس لیے یہ حدیث دھیان سے سنیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ رات کو کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خالد ابن ولید کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم ان کو تین مرتبہ پڑھ لوگے تو اللہ تعالی تمہاری یہ تکلیف دور کر دے گا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراً درو شریف پڑھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ضرور سکھائیں میں نے آپ کو اپنی یہ تکلیف اسی لیے تو بتائیے کہ آپ مجھے کچھ بتائیں کچھ سکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمات کہا کرو امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں تو اچھا ہے اعوذ بکلمات اللہ تام من غضبه و شر عبادی ومن حمزات ومن حمزاتین سوتے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے عربی یاد میں ترجمہ آسان کر دیتا ہوں ترجمہ پڑھیے میرے ساتھ میں اللہ کے غصے اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس سے اور شیاطین کے میرے پاس آنے سے اس کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے چند راتی ہی گزری تھی کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے جو کلمات آپ نے مجھے سکھائے اور میں نے تین مرتبہ پورے ہی کیے تھے کہ اللہ تعالی نے میری وہ تکلیف دور کر دی اور اب تو میرا یہ حال ہے کہ شیر بن کے جنگل میں اس کے پاس رات کو بھی بلا خوف و خطر جا سکتا ہوں یہ حدیث بکھر موتی جلد چار صفا دو سو چار پر ہے اور اوپر کی کتابوں میں حیات صحابہ جلد تین صفا چار سو نو چار سو دس پر ہے یہ وہاں دیکھ لیں اس لیے یہ حدیث معتعبہ مالک میں بھی ہے اور کئی کتابوں میں ہے اس کا سوتے وقت تین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیجئے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند میں گھبرا جائے تو یہ دعا پڑھے وہی دعا جو میں نے اوپر پڑھی ہے اعوذ بکلمات اللہ من مینغبی وقابی وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین آج تو میرا جی چاہتا ہے کہ بھی سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ کے سارے مرحوم ان کو ثواب دے دو آپ میں بھی ثواب دے دوں گا انشاءاللہ سب کو ثواب پہنچا دو آپ اور عمل یعنی تاکہ ان کو بھی خوشی ہو وہ بھی انتظار میں رہتے ہیں جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا سے گئی ہیں اے اللہ تو ان سب کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اور اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلن فرما اے اللہ دنیا کے گھر والوں سے بہترین گھر والے انہیں عطا فرما آج ہمارا یہ سبق ملتے ہی تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ کے سب مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین